اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابے دار رہے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے